زینب القاشف بیگم الزجال سعد سرور امت مسلمہ کے حال سے اپنا پرایا ہر کوئی واقف ہے دعوت اسلامی کی صورتحال بھی کسی سے مخفی نہیں مسلم ممالک میں دین کی طرف بلانے والوں مسلم ممالک میں دین کی طرف بلانے والوں کو تو پکڑ پکڑ کر قید خانوں میں ٹھونسا جاتا ہے جبکہ فاسق و فاجر بلا روک ٹوک ہر جگہ دن دناتے پھرتے ہیں داہیانہ اسلام طویل عرصے سے پابند سلاسل ہے وہ مختلف فنوں آزمائشوں سے دوچار رہے مگر ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی اور راہ حق و صداقت سے نہیں ہٹے انہوں نے صبر و ثبات کا دامن نہیں چھوڑا بلکہ پوری پامردی و جرت سے رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے راستے پر گامزن رہے رضوان اللہ علیہ مجمعین آئیے ہم آپ کو اس باغ کی سیر کرائیں جسے شہدا نے اپنے مقدس خون سے سینچا ہے اس باغ کے پھولوں اور کلیوں نے دنیا کو اپنے مہک سے معطر کیا ہے آئیے ہم ایک ایسے مجاہد کی رفیق حیات سے متعارف ہوں جس نے اپنے عمر عزیز کے کئی سال جیل کے صحرا میں گزار دیے مگر اسے نخلستان و سبزہ سمجھا اس قید بند نے اس کی ایمان میں اضافہ ہی کیا زینب بیگم ازدجال سعد سرور ڈکٹیٹر جمال عبد الناصر کی جیلوں میں سب سے کم عمر قیدی تھی سیونٹی تھری ایئر سے زیادہ عمر کی یہ باوقار خاتون مصری دارالحکومت قاہرہ کے مشرق میں محلہ مصر الجدیدہ میں رہ رہی ہیں وہ اپنے رفیق حیات کی جدائی میں مغموم رہتی ہیں جسے حکام بالا نے ایک سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتار دیا تھا کیونکہ حکومت کو ان کی دعوتی سرگرمیوں اور جرت, جرت مندانہ تحریروں سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا آپ ان کے گھر میں داخل ہوں تو آپ کو سکون و اطمینان محسوس ہوگا آپ ایک ایسی خاتون سے ملیں گے جس نے اللہ کے دین کے لیے دوڑ دھوپ سے محبت اور صبر و جہاد میں صحابیہ کی سیرت کو اپنایا ہے وہ تنہا رہ رہی ہیں کیونکہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے مگر اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے ہر مسلمان مرد عورت کو اپنی اولاد سمجھتی ہیں خاندان ان کا نام زینب حسین احمد داود ہے مگر زینب الکاشف کے نام سے معروف ہیں آپ اسکندریہ کے محلے محرم بک میں پیدا ہوئی کمسن ہی تھی کہ والد مفارقت دے گئے آپ کے پانچ بھائی تھے سب سے بڑے محمد الامیر حسین یہ پارٹی سے تعلق رکھتے تھے احمد دردری اصغر مصطفیٰ ان دونوں بھائیوں کا تعلق اخوان سے تھا عبد الحمید اور علی الدین موخر ذکر کوسٹ گارڈ میں ملازم تھے آپ کے والدہ نے آپ کی اسلامی خطوط پر تربیت کی اور زندگی میں دین و دنیا کے تمام پیش آنے والے امور کے بارے میں ان کی رہنمائی کی تعلیم کے ابتدائی مراحل طے کرنے کے بعد آپ سوشل سروس کے ادارے میں داخل ہوئی اور اسی سے فارغ التحصیل ہوئی ملازمت کی پیشکش ہوئی مگر آپ نے ملازمت نہیں کی کیونکہ بڑے بھائی محمد امیر اس ملازمت کے حق میں نہ تھے پارچہ بافی کا کام سیکھا اور اسے ذریعے روزگار بنانے کا عہد کیا زینب الکاشف کا گھرانہ نماز روزے کا پابند تھا دو بھائیوں کا تعلق اخوان المسلمون سے تھا اس لیے آپ کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل پر اس کے اثرات مرتب ہوئے دعوت کے راستے پر اسلامی ماحول کے اثرات قبول کرتے ہوئے آپ کی زندگی سو مسلات کی پابند اور حسن اخلاق سے عبارت تھی بے پردگی اور آزاد روی سے دور رہی اخوان کی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی اس لیے کہ اخوان کی دعوت آپ کے لیے غیر مانوس نہ تھی آپ اس بارے میں کہتی ہیں مجھے تحریک اخوان سے واقف ہونے کے لیے گھر سے کہیں باہر نہیں جانا پڑا میرا ایک بھائی سعادی تھا اور دوسرے کا تعلق اخوان سے تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب اخوان پہلی بار آزمائش سے دوچار ہوئے تھے اور امام البنا شہ... کو شہید کر دیا گیا تھا میں نے ان دونوں بھائیوں کے ماں جھگڑا رہتا تھا میں ان دونوں کی بحث و تکرار سنتی رہتی تھی چونکہ سب سے بڑا تھا اس وہ بڑائی سے فائدہ اٹھاتا اور اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش کرتا تھا اور احمد کو اخوان کے راستے پر چلنے سے روکتا تھا میں اس موقع پر کہتی تھی کیا حکومت سعدی کی طرف سے اخوان پر ہونے والا ظلم کافی نہیں کہ ان بیچاروں پر گھروں میں بھی زیادتی ہوتی ہے بہرحال میں اخوان کی جانب مائل تھی اور مجھے ان سے محبت تھی جب اخوان پر سے پابندی اٹھا لی گئی اور ہمارے علاقے میں اخوان کی شاخ قائم ہوئی تو میں اخوان میں شامل ہو گئی اخوات کی شاخ کی ذمہ دار بہن محاسن عزازی تھی وہ اسکندریہ کی اسکول عمر بن خطاب کی ہیڈ مسٹریس بھی تھی جبکہ اس اسکول کے نگراں بھائی سید عبد العظیم تھے اخوات کی شاخ سرگرمی سے کام کر رہی تھی یہ خواتین اور طالبات دونوں میں مصروف دعوت تھی اور خواتین کے اندر صحیح اسلامی اخلاق رواج دینے کے لیے بھرپور کوشش کرتی تھی خواتین کی تعلیم اور سماجی تربیت اس کی ذمہ داری تھی اس نے کئی ایسی نمائشوں میں اس نے کئی ایسی نمائشوں کا اہتمام کیا جن میں بہنوں کی دستکاری اور ان کے پکائے ہوئے کھانے رکھے جاتے تھے اس کے ساتھ ساتھ بہنیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی رہتی تھیں حجاب کا قصہ بھائی احمد نے کہا کہ وہ جمعرات کے سبق کے لیے مسجد جایا کرے یاد رہے کہ یہ درس اثر سے مغرب تک منعقد ہوا کرتا تھا اس وقت زینب الکاشف صرف نماز کے دوران چادر اوڑھتی تھی درس میں شرکت کے وقت بھی وہ چادر اوڑھے رکھتی تھی ایک بار اخبار کی ذمہ دار بہن محسن نے انہیں اپنے گھر بلایا اور ان سے پردے کے موضوع پر گفتگو کی زینب الکاشف نے جواب دیا آپ مجھے کسی چیز پر مجبور نہیں کر سکتی میں وہی کروں گی جو میں چاہوں گی اور جس پر پر مطمئن ہوں گی بہن محسن نے جواب میں کہا ہم کسی کو پردہ کرنے مجبور نہیں کیا کرتے یہاں سے اٹھ کر محترمہ زینب سیدھی بازار گئیں اور ایک بڑی چادر خریدی اور اسے اوڑھ لیا جب وہ حجاب اوڑے بہنوں کے پاس پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئی اب زینب الکاشف نے پوری تندہی سے خواتین کے ساتھ مل کر دعوت کا کام شروع کر دیا مظلوم گھرانوں کی خدمت اور دیکھ بھال اخوان اور اخوات کے کاروں میں بھرپور شرکت کرتے ہوئے اخوان اور اخوات کے کارواں میں بھرپور شرکت کرتے ہوئے زینب الکاشف نے اخوان کے مظلوم خاندانوں کی خدمت اور ان کی دیکھ بھال کا فریضہ سنبھالا چھبیس اکتوبر انیس سو چون کو جب المنشیا کا واقعہ رونما ہوا تو ہزاروں مسلمان نوجوانوں کو بغیر کسی قصور کے جیلوں میں دیا گیا ہمارا پروردگار اللہ ہے یہ کہنے سوا ان کا کوئی قصور نہ تھا ڈکٹیٹر عبد الناصر کی جیلوں میں انہیں ہر طرح کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے گھر والوں کو جب یوں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تو ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ان بھائیوں اور بہنوں کے کندھوں پر آ پڑی جو جیلوں میں جانے سے بچ گئے تھے ان خواتین اور حضرات میں قیدیوں کے اہل خانہ کی بھرپور مدد کی زینب الکاشف نے بھی اپنے بہنوں کے شانہ بشانہ ان خاندانوں کی خبر گیری کی جن کے سربراہ جیلوں میں گل سڑ رہے تھے ان مظلوم خاندانوں سے صرف زبانی ہمدردی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان کی ہر ممکن طریقے سے کفالت کی گئی اس کے ساتھ ساتھ اخوات نے خفیہ طور پر اپنی دعوت کی تربیتی سرگرمیاں بھی جاری رکھی چندہ جمع کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائی اور ان سے حاصل ہونے والی رقوم کو قیدیوں کے اہل و عیال پر خرچ کیا ان معزز خواتین اور طالبات کو سرکاری خفیہ اداروں کی نگرانی کا بھی ہر وقت اندیشہ رہتا تھا ان اداروں کی کوشش تھی کہ کسی طرح ان خواتین کو اشتعال دلائے تاکہ ان پر بھرپور وار کر سکے مگر اخوات نے صبر و برداشت سے کام لیا یوں انہوں نے اپنی دانش مندی اور بصیرت سے اس سرکاری منصوبے کو ناکام بنا دیا جس مقصد کا انہیں فوری طور پر گرفتار کر لینا تھا اخوان قیدیوں کے اہل خانہ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے اب بھی اخوات نمائشوں کا اہتمام کرتی رہتی تھی تاکہ متعلقہ کمیٹی کے سرمایہ میں اضافہ ہوتا رہے خواتین کی گرفتاری عبد الناصر کی جیلوں میں مزدوم اخوان دس سال تک رہے جیلوں سے باہر آنے کے باوجود وہ خوف زدہ تھے کیونکہ پورا ملک مصر ایک بڑی جیل تھا ابھی رہائی کے بعد آزاد فضا میں سانس لیتے انہیں تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا ابھی بچوں نے دس برس سے بچھڑے ہوئے اپنے باپوں کو جی بھر کے دیکھا بھی نہ تھا کہ عبد الناصر نے بے وقت جنبش قلم بچوں کو نہ صرف شفقت پدری سے دوبارہ محروم کر دیا بلکہ ان سے ان کی ماؤں کی محبت بھی چھین لی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جیلوں کی آزمائش میں بچوں کو بھی شریک کرے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے ترستے رہے ڈکٹیٹر یہ سب کچھ اپنی کرسی کی حفاظت کے لیے کر رہا تھا وہ امت مسلمہ کے ان دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے بےتاب تھا جنہوں نے انیس سو سٹھ نائنٹین سکسٹی تھری کی شرمناک شکست کے بعد اسے تخت مصر پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اس لیے ان کا فرمان برادر غلام تھا وہ مرتے دم تک انہی کا غلام رہا کاش 1965 کا سال کبھی نہ آیا ہوتا یہ ہر وہ شخص کی آرزو ہے جس نے کوڑوں کا مزہ چکھا ہے جس کے جسم کو کتوں نے دانتوں سے نوچا ہے سزا اتنی سخت اور درندگی اتنی شدید تھی کہ کہ سزا بھگتنے والا کرتا کاش وہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا سزا دینے والے درندوں کا انسانیت سے کوئی واسطہ نہ تھا وہ ہمدردی و خیر خواہی ان کے لیے اجنبی اجنبی لفظ تھے وہ پتھر دل تھے نہیں بلکہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت تھے 1965 کی ابتلا اخوان المسلمین کے لیے 1954 کی آزمائش سے کہیں بڑھ کر سختی اس لیے کہ 1965 میں تو بوڑھوں جوانوں بچوں اور عورتوں کو بھی گرفتار کیا گیا کسی پر رحم نہیں کیا گیا جنگی جیل الجنل حربی میں ملٹری پولیس کے آدمی اور قلعے کی جیل سجن القلعاتا میں سویل تفتیشی عملہ قیدیوں سے ہر طرح کی معلومات ہر طریقے سے لینے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہا تھا ان سنگ دل جلادوں کا واحد مقصد گرفتار شدگان سے معلومات کا حصول تھا خواہ تمام گرفتار شدگان مر ہی جائیں وہ یہ سب کچھ عبد ناصر کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے تھے تاکہ وہ اس کے روسی کمیونسٹ آقا راضی رہیں زینب الکاشف کی گرفتاری زینب الکاشف کاشف کی ان ستم رسیدہ خواتین میں سے ایک ہے جو عبد ناصر کے جیلوں کی شدت سے گزری وہ اس دور کی تلخ یادیں تازہ کرتے ہوئے کہتی ہیں شروع میں پولیس والے آئے اور انہوں نے ایک بھائی کو اس دن گرفتار کر لیا جس دن اس کا نکاح ہوا تھا اس کی بہن صفیہ المنیاوی اس کے پیچھے تھانے گئی تاکہ معلوم کرے کہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں بہنوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں بھی اس کے ساتھ جاؤں کیونکہ وہ میری بات مانتی ہے چنانچہ میں اس کے ساتھ گئی اور اس سے بات چیت بھی کی خفیہ پولیس کے ایک آدمی نے مجھے وہاں دیکھ لیا اگلے روز خفیہ پولیس بہن انعام شاکر یہ اب تک بقید حیات ہے جنوری دو ہزار آٹھ کے گھر گئی پولیس اس سے پہلے ان کے خاوند کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال چکی تھی یہ بہن امید سے تھی وہ چلانے لگی میرے بچے کہاں جائیں گے خفیہ پولیس والوں نے کہا تم انہیں سڑک پر چھوڑ دو بہن انعام شاکر ہمارے پڑوس میں رہتی تھی جب میں نے خفیہ پولیس والوں کو اسے لے جاتے دیکھا تو میں جلدی سے اس کے مہکے گئی اور جو کچھ ہوا تھا وہ بتایا میں نے اس کے بھائی سے درخواست کی کہ وہ اس کے پیچھے جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خفیہ پولیس والے نہ ہوں بلکہ کوئی جرائم پیشہ ٹولا ہو چنانچہ بھائی نے جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ بہن انعام شاکر تھانے میں ہے اور یہ خفیہ پولیس والوں ہی کی کارستانی ہے مجھے چونکہ خفیہ پولیس کے اہلکار نے دیکھ لیا تھا اس لیے جب میں گھر پہنچی تو خفیہ پولیس والے میرے انتظار میں تھے وہ میرا سامان رہے تھے انہوں نے میرے ہینڈ کی تلاشی اور کہا آپ ہمارے ساتھ آئیں یہ سن کر میری امی رونے لگی پولیس پارٹی کے سرغنا نے کہا ہمیں ان سے دو باتیں پوچھنا ہے وہ پوچھ کر ہم انہیں واپس چھوڑ جائیں گے پھر اس نے مجھ سے اس لڑکی کی بابت دریافت کیا جو میرے ساتھ تھی میں نے جواب دیا یہ میری بھانجی ہیں وہ بولا آپ کی تو بہن نے نہیں میں نے جواب دیا یہ اللہ کے راستے میں میری بہن ہے اس پر وہ غصے سے بولا میں نے پوچھا کیا میں اپنے کپڑے ساتھ لے لوں اس نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گئی کہ مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے وہ مجھے محرم بک محرم محرم بک تفتیشی مرکز میں لے گئے وہاں میری ملاقات بہن ام وجدی سے ہوئی وہ بڑی عمر کی خاتون تھی بہن انعام بھی وہی تھی بہن اسما خلیل بھی وہیں ملی یہ بھائی محمود حمدی نفیس کی اہلیہ تھی جو 1947 کے کے کے کرسمس ڈے موقع پر بم پھینکنے الزام میں گرفتار ہوئے تھے ہمیں تفتیشی مرکز سے کڑی نگرانی میں اسکندریہ کے ریلوے اسٹیشن لے جایا گیا بلا آخر ہم قاہرہ کے مصر ریلوے اسٹیشن پہنچے وہاں جیل کی گاڑیاں ہمارے انتظار میں تھی گاڑی بہت اونچی تھی اور عمر رسیدہ خاتون ام وجدی کے لیے اس پر سوار ہونا مشکل تھا افسر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا تم عبد ناصر کو قتل کرنا چاہتی ہو اور گاڑی پر سوار نہیں ہو سکتی اوپر اوپر چڑھو چڑھو اب ہمیں اپنی گرفتاری کا سبب معلوم ہا پھر ہم وزارت داخلہ کے دفتر پہنچے تو وہاں اخوان موجود تھے وہ اخوات کی گرفتاری پر سخت صدمے کی کیفیت میں تھے ہم اس عمارت کے احاطے میں کافی دیر تک دھوپ میں رہے یہاں سے ہمیں الخیر القناطر الخیریہ جیل میں لے جایا گیا یہ بہت ہی گندی جیل تھی سب سے پہلے ہم ہی اس میں داخل ہوئے المتشار منیر الدلتا کی اہلیہ تھی سب سے پہلے جیل جانے کا شرف حاصل ہوا بہن آمال الشامی پہلے سے وہاں موجود تھی سب سے پہلے جیل جانے والی یہی بہن تھی انہوں نے ہمارا پرتپاک خیر مقدم کیا اور ہمیں تسلی دی نماز مغرب کا وقت تھا میں نے ان بہنوں کی امامت کی اور نماز میں ان آیات کی تلاوت کی سرحام السجدہ کی تیس تا آیات جن کا جس کا ترجمہ ہے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی یہ ہے سامانی ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور و رحیم ہے ایک دن ہم نے گاڑیوں کی آوازیں اور شور و غل سنا تو بہن امال نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے میں نے اسکندریہ کی روایتی مزاح سے کام لیتے ہوئے کہا معلوم ہوتا ہے کہ صدر ہمیں ملنے کے لیے آ رہا ہے مگر کچھ دیر بعد ہم کیا دیکھتی ہیں کہ المتشار الحدیبی کی اہلیہ نعیمہ خطاب ان کی صاحبزادی خالدہ الحدیمی اور ان کی ہمشیر ہمشیرہ بہی الحدیبی چلی آ رہی ہیں مجھے جیل کی قید کے دوران دوران کی چھوٹی چھوٹی باتیں اب تک یاد ہیں میں نے بہن اعمال الاشماوی کے لیے چار پائی بنائی تو وہ کہنے لگی میری والدہ میرے لیے دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ اسے ہر قدم پر سہیلی دینا اور زینب تم یہاں جیل میں میری پیاری سہیلی ہو زینب الکاشف 6 ستمبر 1965 کو گرفتار ہوئی اور مارچ 1966 تک جیل میں رہی ان کے ساتھ بہن انعام بھی تھی جن کا بیٹا امد جیل میں پیدا ہوا اس جیل میں آرام تھا نہ سہولت دوا نہ دارو چنانچہ بہن انعام کو ایک قسم کا فالج ہو گیا اگرچہ بہن زینب بہن زینب الکاشف جیل میں گرفتار ہو کر آنے والی عورتوں میں سب سے کم عمر تھی مگر وہ سب سے بڑھ کر باہمت اور سرگرم و فعال تھی وہی بیرک کی ذمہ دار تھی انہیں اب بھی یاد ہے کہ ایک دن بہن نعیمہ بیمار تھی کہ بہن زینب نے انہیں کچھ شہد دیا اب وہ ہر بار کہتی تھی زینب تمہارے پاس جو شربت ہے ان میں سے مجھے کچھ دے دو جرت و بے خوفی ایک بار جب سب بہنیں نماز ادا کر رہی تھی تو جیلر خاتون نے چلا کر کہا خبردار ہوشیار مگر ان خواتین نے اس کی کی آواز پرواہ کیے بغیر نماز جاری رکھی تھوڑی دیر کے بعد جیل کا سپرنٹینڈنٹ آیا اور غصے سے گرجنے لگا مگر یہ بہنیں نماز پڑھتی رہی جب نماز مکمل کر چکی تو اس نے کہا کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ میں آیا ہوا ہوں بہن نعیمہ نے اسے جواب دیا ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ بولا میرے آنے پر کیا آپ نماز توڑ نہیں سکتی تھی بہن نئیما نے کہا ہم اللہ کے حضور کھڑی تھی اور ہم کسی کی خاطر اللہ کے سامنے حاضری کو ترک نہیں کر سکتی اب غصے سے اس کا پارا چڑھ گیا اور وہ انہیں دھمکی دیتا ہوا چلا گیا ان بہنوں نے اپنی اس لاچاری بے بسی کی شکایت اللہ کے حضور کی سپرنٹینڈنٹ جو ہی اپنے دفتر پہنچا تو اس پر فالج کا حملہ ہوا داروغہ جیل کے کہنے پر جیلر اور مشتعل کرے ایک بار زینب نے انہیں پکار کر کہا گانے نہ گاؤ ہمیں سونے دو آرام کرنے دو انہوں نے جواب دیا ہمیں یہ حکم ہے تاکہ تم لوگ سو نہ سکو محترمہ زینب نے ان سے کہا ہم تم پر سورہ یاسین پڑھیں گی مگر جیلر عورتوں نے پھر بھی بات نہ مانی اس پر اخوات نے انہیں بدوا دی چنانچہ جیلر عورتوں پر نیند غالب آ گئی اور آیا تو دیکھا کہ جیلر عورتیں سو رہی ہیں چنانچہ اس نے ان میں سے ہر ایک کی پانچ دن کی تنخواہ کاٹنے کا حکم دیا اب یہ جیلر عورتیں زینب الکاشف سے کہتی تھی آپ ہمیں پھر بدوا نہ دینا کہ داروغہ جیل ہماری پانچ دن کی تنخواہ کاٹ لی زینب نے رمضان المبارک کا مہینہ اور عید جیل میں گزاری افطاری میں لوبیا ہوتا جسے گھن اور کیڑا لگا ہوا ہوتا روٹی میں کنکریاں ہوتی اخوات نے موسم سرما کے چھ ماہ جیل میں کاٹے جیل دریائے نیل کے کنارے تھی اس لیے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا کپڑوں اور پانی کا ملنا ناممکن تھا چنانچہ جب یہ جیل سے رہا ہو کر باہر آئیں تو خارش کے مرض میں مبتلا تھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بعض اوقات اس طرح رزق دیتا ہے کہ انہیں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا چنانچہ ایک بار دریائے نیل کے کنارے شکار کھیلنے والوں نے ان کی بارک سے احاطے میں کچھ کھجورے مسور اور چاول پھینکے جیل کے عملے کو خبر نہ ہو سکی یہ گویا اللہ کی طرف سے ان کے لیے رزق تھا جرت مند و بے ہو ہونے کے باوجود الکاشی جھنگر سے ڈرتی تھی چنانچہ بعض اوقات پوری رات جا کر گزار دیتی پھر صبح نماز کے بعد سوتی ایک بار انہوں نے بہن نغیمہ کو شکایت کی کہ ایک چوہا رک کر کے انہیں دیکھ رہا ہے اور حرکت نہیں کرتا بہن بہن نے جواب دیا وہ کہاں جائے یہ گھر تو اس کا ہے ہم تو اس کے گھر میں مہمان ٹھہرے ہیں دوسری طرف دلیرے کا یہ عالم تھا کہ محترمہ زینب نے ایک بہن کے سر کے پاس موجود بچھو مار ڈالا یہ بہن سو رہی تھی اسی طرح ایک بار دیوار کے سوراخ سے باہر نکلنے والا سانپ مار ڈالا اخوات کی اخلاقی جرت کا یہ حال تھا کہ ایک بار بہن ام وجدی بہت بیمار تھی جیل کا ڈاکٹر آیا تو اس کے ہاتھ میں نشتر تھا ڈاکٹر نے مریضہ کے پاؤں پر نشتر چبویا تو مریضہ نے حرکت نہ کی اس پر بہن اسما خلیل نے ڈاکٹر سے کہا مریضہ کا جسم بے حص ہو چکا ہے کیا تم اسے کاٹنا چاہتے ہو ڈاکٹر نے سرجش کی اور بولا نکل جاؤ انہوں نے اللہ کے حضور التجا کی کہ یا اللہ اسے فالج ہو جائے اگلے روز ایک لیڈی ڈاکٹر ایڈا وہ بھی جیل کی ڈاکٹر تھی اور عیسائی تھی اس نے آ کر بتایا کل ڈاکٹر کو ہسپتال لے گئے ہیں اس پر فالج کا حملہ ہو گیا تھا داروگا جیل کہہ رہا تھا کہ میرے خلاف بد دعا نہ کرنا میں تو حکم کا غلام ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ خواتین مظلوم ہیں لیکن اگر میں آپ کے ساتھ ذرا بھی نرمی کروں تو میری وردی اتر جائے گی اور اگلے روز میں بھی آپ کی طرح جیل میں ہوں گا اور جیل کا مردانہ حصہ میرے نصیب میں ہوگا ایک بار محترمہ زینب کو تفتیش کے لیے طلب کیا گیا تفتیش کرنے والے نے پوچھا عبد ناصر آپ لوگوں کو کیوں ناپسند ہے آپ لوگ پسند کریں یا ناپسند عبد ناصر بہرحال موجود ہے محترمہ زینب نے اسے جواب دیا ہمارا رب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا وہ عبد ناصر سے زیادہ طاقتور ہے جیل سے رہائی سکس مارچ نائنٹین کو زینب الکاشف کی رہائی عمل میں آئی وہ جس طرح انتہائی سخت نگرانی میں گئی تھی اسی اسی طرح راستے سے واپس آئیں وہی جیل کی بسیں اور ریل گاڑی کا سفر یہ وہ جیل سے باہر آئیں تو ان کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط تھا وہ اللہ کی کتاب پر پہلے سے زیادہ عمل پیرا تھی وہ کتاب اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی اے میری کتاب اے میری جان تجھ پہ میری روح فدا ہو میں تجھ پر اپنا خون نچھاور کرتی ہوں اور جو کچھ میرے پاس ہے تو میری رہنما ہے میری عزت و وقار کی علامت ہے میں عمر بھر تیرے احکام کی پابند رہوں گی میں اپنی باعت فراموش نہ کروں گی اے میری کتاب میں تجھ پر اپنی روح فدا کرتی ہوں واپسی کے راستے میں جب وہ محرم بک محرم بک تھانے پہنچی تو تھانے دار نے اسے کہا ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے بارے میں کسی کو یہ معلوم ہو کہ آپ جیل میں رہی ہیں زینب الکاشف نے جواب دیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب میری بہن سے پوچھے کہ تم کہاں تھی تو میں ان سے یہ کہوں کہ میں مصر میں سیر سپاٹا کر رہی تھی نے چلا کر کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بہنوں کو نہ بتائیں میرا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو نہ بتائیں جو آپ سے ملنے آئے محترمہ زینب نے جواب دیا سب لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کہاں تھی شادی دن گزر گئے راتیں بیت گئیں عبد الناصر مر گیا اخوان جیلوں سے باہر آ گئے زینب الکاشف کی ایک نیک شخص استاد سرور کامل سے شادی ہو گئی آپ 1966 میں سویس میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے تو اخوان کی دعوت پر لبائی کہا اور سویس کی پیٹرول کمپنی میں کام کرنے لگے 1954 میں گرفتار ہوئے تو جیل میں پورے سترہ سال گزار دیے آپ جب گرفتار ہوئے تھے تو گرفتاری کے تین سال بعد آپ کی بیوی کا انتقال آپ آپ کی کی بیوی پہلی بیوی انتقال کر گئی مرحومہ نے دو بیٹیاں چھوڑی حادثے میں فاطمہ اور منا آپ شریف پلاسٹک فیکٹری میں کام کرتے رہے نائنٹین نائنٹی میں کار کے ایک حادثے میں جہاں جہاں بحق ہوئے آپ کے جنازے کے جلوس میں اخوان کی بھاری تعداد نے شرکت کی ان میں اس دور کے نائب مرشد عام مصطفیٰ مشہور بھی شامل تھے شادی کی داستان زینب ال کاشف کی زبانی آپ اپنی شادی کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں قاہرہ کے اخوانی وکیل دلہن کی تلاش میں تھے انہیں اسکندریہ کے باشندے بھائی محمود ملے تو وہ ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا انہوں نے جواب میں کہا ایک دلہن تو ہے مگر وہ جیل میں بند ہے انہیں یہ بات پسند آئی چنانچہ بھائی محمود نے میری تصویر بھیج دی مگر ہوا ہے کہ وہ وکیل بھائی گرے جس سے ان کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ایک لمبا عرصہ تک بستر پر رہے اسی مرض کے دوران حاجی سعد سرور ان سے ملنے آئے تو وکیل صاحب نے ان سے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے وکیل صاحب نے کہا اس کندریا میں ایک خاتون ہے جس کا تعلق اخوات سے ہے وہ جیل میں رہی ہے مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے حالات جان کر آپ کی رفاقت کے لیے آمدہ ہو جائے گی چنانچہ وکیل بھائی نے انہیں وہ تصویر دے دی اب سات سرور پر ایک انکشاف ہوا کہ اس خاتون کی شادی تو وکیل صاحب سے ہونے والی تھی چنانچہ انہوں نے پوچھا اور آپ وکیل صاحب نے جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں چارپائی پر پڑا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں اثار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ارشاد الہی ہے صورت الحشر کی آیت نمبر نو جس کا ترجمہ ہے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں سات سرور نے تصویر لی اور اسکندریہ کا رخ کیا زینب الکاشف سے ملاقات کیا اور ان کے گھر والوں سے درخواست کی شروع میں تو گھر والوں کی طرف سے کوئی رکاوٹیں کئی کافی رکاوٹیں گی مگر محترمہ زینب نے شادی پر رضامندی ظاہر کی اور اپنے گھر والوں پر زور دیا کہ وہ بھی متفق ہو بلا بلاآخر ان کی شادی ہو گئی اور وہ اسکندریہ سے قاہرہ چلی گئی تاکہ اپنے خامن کے ساتھ رہیں اب وہ مصر الجدیدہ میں اپنے خامن کے ساتھ رہ کر دعوت کی ذمہ داریاں نبھانے لگی وہ کسی اکتاہٹ یا تھکاوٹ کے احساس کے بغیر خواتین اور طالبات میں کام کرتی بیماریاں بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکی وہ اولاد سے محروم رہی مگر اخوان کے بیٹوں کو ہی اپنے بیٹے سمجھتی ہیں ایک دن وہ اخوانی کی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ گئیں پولیس نے مسجد میں شادی کی تقریب منعقد کرنے سے روک دیا کیونکہ مسجد کے پاس ہی چرچ تھا اس تقریب میں شمولیت کے لیے استاد مصطفیٰ مشہور رحم اللہ بھی آئے تھے آپ نے پولیس افسر سے کہا کیا ہم چرچ میں خوشی کی تقریب منعقد کر لیں اس پر پولیس آفیسر نے مزاحمت ترک کر دی اور انہیں مسجد میں شادی کی تقریب منعقد کرنے کی اجازت دی دی دے شوہر کی جدائی کا صدمہ محترمہ زینب الکاشف نے پوری زندگی دعوت دین کے کام میں مصروف رہ کر گزاری 1993 میں انہیں ایک کار حادثے کے نتیجے میں اپنے محبوب شوہر کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا اپنے شوہر کی وفات کا واقعہ سناتے ہوئے اب بھی ان کا دل خون کے آنسو روتا ہے وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے ایک دن مجھے اپنا خواب سنایا جو شہادت سے کچھ دن پہلے انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے مرحوم والدین انہیں اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دیتے ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم گھر کے لیے پورے ماہ کا سودا سلف ایک بار ہی بازار سے خرید لاتے تھے اور سودا سلف خریدنے کے لیے عموماً ہم اکٹھے ہی جایا کرتے تھے میں اس وقت کھانا تیار کر رہی تھی کہنے لگے میں ابھی اخبار لے کر آتا ہوں اتنے میں تم اپنا کام کاج ختم کر لو گی تو اکٹھے بازار جائیں گے وہ اخبار لینے گئے مگر واپسی میں بہت تاخیر کر دی خفیہ پولیس کی طرف سے ان کی نگرانی کی جاتی تھی اس لیے مجھے کچھ پریشانی لاحق ہوئی اسی دوران کسی نے آ کر بتایا کہ ایک کار نے میرے شوہر کو ٹکر ماری ہے اور انہیں ہیلیو پولیس ہسپتال لے جایا گیا ہے میں نے فوراً حاجی محمد علیدہ اور ان کی اہلیہ سے رابطہ کیا اور سعد کے حادثے سے باخبر کیا یہ دونوں میاں بیوی جلدی سے آ گئے اور مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئے میں نے دیکھا کہ سعد کے سر سے خون بہ رہا ہے اور ان کی حالت تشویشناک ہے میں نے فوراً اخوان سے رابطہ کیا ہسپتال میں ڈاکٹر عبد القادر تھے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ سعد زندگی کی بازی ہار گیا ہے میرے لیے لمحے قیامت کی گھڑیاں تھی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا بہرحال موت کا فیصلہ اٹل ہے اور کسی کو اس سے مفر نہیں اس لیے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس اندھوناک غم پر صبر کی ہمت دے دی نماز جنازہ ادا ہو چکی تو تدفین کے لیے اخوان کا ایک جمع غفیر جنازے کے ہمراہ تھا انہیں قاہرہ کے مدینہ زمر کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا میں ان کی جدائی پر صبر کر رہی ہوں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں مجھے یقین ہے کہ جنت میں مجھے سرور کی کی رفاقت نصیب ہوگی خامن جدائی کا صدمہ زینب الکاشف کے لیے دم تازہ ہے انہیں تنہائی اور مہربان شوہر سے فراق بے چین رکھتا ہے مگر پھر بھی وہ اخوات سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں ان کی دعوتی سرگرمیاں جاری ہیں اور وہ اخوات کی خیر خواہی میں پہلے کی طرح مستقد ہیں وہ اپنے رفقا کو ہر حال میں اللہ سے مدد طلب کرنے کی نصیحت کرتی ہیں اور اخوت کے باہمی رابطوں کو مستحکم و مضبوط بنانے پر زور دیتی ہیں کہتی ہیں کہ ہمیں جیلوں میں بند اپنے بھائیوں کے اہل خانہ کو بھولنا نہیں چاہیے اور ان کی سرپرستی کرنا چاہیے یہ تھی حسن البنا کی تربیت اور یہ تھی ان کی شجر کاری ان کے لگائے ہوئے پودے شجرہائے رہا سائے دار بن کر کتنے بہترین برگ و رہے لائے ہیں ان کے گلشن کی پھولوں سے پورا جہاں مہک اٹھائے دنیا ان کی پاکیزہ خوشبو سے معتر ہے